بسم اللہ الرحمن الرحیم تو <coughs> کل جو ہم نے آیت کریمہ قریبت پڑی تھی تو اس میں جو تین گروہ تھے یہود نصارہ اور مشرقین تو یہ بظاہر کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان میں اشتہار ایک نے کسی نے کسی شکل میں کسی نے کسی وقت میں اللہ تعالیٰ کے کی نفرانی بھی کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے عبادت کی جگہوں کے یعنی برباد کرنے کی ختم کرنے کی محرم کرنے کی کوشش بھی مختلف تھی اور اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ شروع میں جب مسلمان اللہ کی طرف نماز پڑھ رہے تھے تو پھر یہ تعلیف کے لیے جو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا گیا کہ کی طرف نماز پڑھنی ہے تو سولہ یا سترہ مہینے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں نے بیت المقدس سے نماز پڑھی پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنی شروع کر دی جس کی مسلسل تھوڑا سا کم میں پڑھ لیا تھا اور مسلسل انداز میں جو ہے نا اس کے طرح کی ابتدائی آیت میں اس کا تذکرہ آ جائے گا اور <clears throat> تو اس پر بھی جو ہے نا یہود نے اور ان کے جو دوسرے لوگ تھے تو لان تھان کیا کرتے تھے کہ کبھی جو ہے نا اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف پڑھا اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنا طرف کا اپنے اعتبار سے اس میں تقدس نہیں ہوا کرتا احترام نہیں ہوا کرتا بلکہ اس کو جو عزت ملتی ہے یا تقدس ملتا ہے جو احترام کیا جاتا ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے اور اللہ کا حکم جس بھی طرف ہو جس سمت بھی ہو تو وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے جو ہے نا وہ وہ یا طرف یا وہ جگہ مقدس بن جاتا ہے صرف اپنے ذات کے اعتبار سے جو ہے نا وہ جگہ بھی مقدس نہیں ہوا کرتا اور پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ عیسائی جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور یہودی بعض یہودی جو ہے نا حضرت علیہ السلام کو اللہ کا بیٹھا کہا کرتے تھے اور مشکین عرب جو ہے نا فرشتوں کو اللہ کی خوشیاں کہا کرتے تھے تو اس سے جو پچھلی آیا تھی اس میں ان کا بھی تذکرہ ہوا ہے جو تین گروہ تھے نصارہ یہود اور مشرقین ان دونوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے تبدیل فرمائی اور کہ اولاد کی ضرورت اسی کو ہوتی ہے یا اسی کو پڑتی ہے جو خود محتاج ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو سارے زمین و آسمان سارے اس کی ہے ہے اور اس اس کا کا مالک بادشاہ تو ایک قاعدہ بھی ہے جس کہ ہم اور آپ سنتے ہی رہتے ہیں یا علمی میدان میں جو بات کی جاتی ہے کہ اگر آپ کی بات مان لی جائے جس طرح آپ کہہ رہے ہو تو اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ اولاد جو ہے نا یہ اپنے باپ کا والد کا یہ جز ہوا کرتا ہے اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہر کل یہ اپنے جز کا محتاج ہوا کرتا ہے اور جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر قسم کے احتیاط سے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ حسمان اللہ یولد اللہ بنیاز ہے اللہ بنیاز ہے یعنی کسی بھی چیز کے طرف اس کی احتیاط ضرورت نہیں ہے تو احتیاط سے اللہ تعالیٰ ضرورت سے اللہ پاک ہے تو جس کو جس کی بھی عجت نہیں ہے لہذا اس کے اولاد منسوخ کرنا یا اسے محتاج گویا کہ ہم اس کو محتاج قرار دے رہے ہیں ہم اس کو ضرورت مند قرار دے رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نہ محتاج ہے نہ ضرورت مند ہے اور نہ کسی چیز کی طرف اس کی احتیاط ہوتی ہے اور نہ ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ان تینوں باطل عقیدوں کا جو ہے نا پچھلے عہدے کرنے میں جو ہے نا تقدیر فرمائی آج جو ہم پڑھیں گے وقال الذین لا يعلمون اس آیت کریمہ میں جو ہے نا اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے تو اس پس منظر اور تفصیل پڑھنے کے بعد جو ہے ترجمہ کرتے ہیں اور ترجمہ کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر اس کی جو تفصیل اور تشریح وہ کریں گے کفار مکہ تو یہ یہاں پہ جو انہوں نے خال <coughs> لذینہ یا نمونا اس میں کچھ اقوال ہے چند اقوال ہے کہ یہ جو خال لذینہ لیا نمون یہ کن کا مقول ہے یہ یہود کا ہے یا نصارا کا ہے یا مشرقین کا ہے تو ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ ہے کہ یہ جو مقولہ ہے قال الذين لا يعلمون یہ یہ یہود کا ہے اس میں سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مقولہ ہے وقال الذين يعلمون یہ یہودیوں کا مقولہ ہے یعنی انہوں نے یہ بات کہی ہے اگے جو بات ہے وقال الذين لا يعلمون لولا <coughs> يكلمنا الله یہ جو مقولہ ہے یہ یہود ہے جبکہ مفسرین میں سے ایک اور مفسر امام مجاہد رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قول ہے یہ محترہ کا ہے یعنی یہ بات جو ہے نا یہ قول یہ مقولہ محترہ نے ہے اور ایسی ایک اور مفسر ہے ایمان قطرہ رحمہ اللہ ان کے نزدیک یہ مشرکین کا قول ہے مقولہ ہے تو تو تین باتیں ہو گئی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ اس میں جو یہ جو مقولہ ہے یہ جو قول ہے یہ بات ہے یہ یہود کی یہ یہود کا مقولہ ہے اور مجاہد امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نصارہ کا مقولہ ہے اور امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین کا قول ہے مقولہ ہے تو گویا کہ یہ جو بات ہے یہ تینوں مشترک ہے یہ جو برائی ہے یہ جو یہ برائی تینوں میں مشترک ہے یعنی اگر حضرت ابن عباس کا قول لیا جائے تو یہود حضرت مجاہد کا قول لیا جائے امام مجاہد کا قول لیا جائے تو نصارہ اور قطع رحمہ اللہ کا قول لیا جائے تو مشتقین تو گویا کہ اس برائی میں اس مقولے میں اس بات میں جو ہے نا یہ تینوں کے تینوں کے شریک ہے تو یہ جو اس طرح کی بات کیا کرتے تھے اس سے ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم پر حق واضح ہو جائے اور حق واضح ہونے کے بعد جو ہے نا جو حق بات ہوگی ہم اس کو تسلیم کر لیں گے مان لیں گے جان لیں گے یہ ان کا مطلب نہیں تھا بلکہ ان کا جو معاندین کا یعنی یہ جو لوگ تھے یہود اور مشرقین اعنات کی وجہ سے بوس کی وجہ سے حسد کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس طرح کے الٹے جس طرح کے پہلے بھی ان کا تذکرہ آیا ہے وہ جو بکرا کا گائے کا جو جو جس کو ہم پہلے پڑھ چکے اس کی تفصیلات تو ان کا یہ مقصد نہیں ہوا کرتا تھا کہ اس طرح باتوں سے جو ہے نا کہ ہم حقیقت تک پہنچ جائیں گے بلکہ ایسی خام خواہ باتیں کیا کرتے تھے اور بات کا بتنگڑ بنایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہر بات کو اور سنا کرتے تھے اس امید کے ساتھ کہ ان میں سے کسی نے کسی کو اللہ جو ہے نا ہدایت

علم نہیں رکھتے تو کہتے ہیں لولا یکلم اللہ کہ اللہ ہم سے براہ راست کیوں بات نہیں کرتا اور ساتھی نہ آیا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی یا ہمارے پاس کیوں نشانی کوئی نشانی کیوں نہیں آتی کدارے سفال الدین من قبرہم جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے اسی طرح کی باتیں کہتے تھے اس لقولہم تشابہت قلوبہم ان سب کی دل ایک جیسے ہیں ان سب کی دل ایک جیسے ہیں قد بیان الآیات لقوم یوقنون حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہے ان کے لئے ہم نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں اب آتے اس آیت کی تفصیل اور تشریح کی طرف وقال الذين لا يعلمون اور اور یہ لوگ کہتے ہیں وقال الذين جن کو علم نہیں ہے جن کو علم نہیں ہے اور کہتے ہیں جن کو علم نہیں ہے یعنی یہ جو جب ان کو علم نہیں ہے گویا کہ وہ جاہل ہے وقال الذين اور کہتے ہیں یہ جاہل لوگ وہ کون ہیں کفار مکہ لنبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ جو اس کی تشریح ہے جیسا کہ علم نے بتا دیا

اللہ کی اللہ تعالی ہمارے ساتھ کلام کیوں نہیں فرماتے ہیں لولا اللہ کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ کلام بات کیوں نہیں فرماتے ہیں کس بات کی کس بات کی ہمارے ساتھ بات کرے ان کا رسول ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہو یعنی او اللہ تعالیٰ براہ راست ہمیں یہ بتائے یا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اسی طرح نیچے اتر کر اوسا تین آیا ہمارے پاس اور ہی کوئی دلیل آ جائے کوئی اور نشانی آ جائے یعنی تو براہ راست ہم کو کہہ دے کہ آپ اللہ کے رسول ہو تو ہم مان جائیں گے اور یا اگر یہ لیے تو اسی طرح نیچے اتر کر ہم یہ کہنا چاہیں گے ہمارے یہ مطالبہ ہے کوئی نشانی کوئی ایس کی دلیل جو ہے نا ہمارے پاس آ جائے نمک فراہ نہ ہو اللہ صرف کا جس کی فرمائش جس کی فرمائش ہے جس کا ہم مطالبہ کرتے ہیں ایک سراہنا ہو جس کی ہم فرمائش کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں اللہ آپ کے صداقت پر یعنی او او آیت یا نشانی جو ہے نا آپ کی صداقت پر آپ کے سجائی ہونے پر جس کا مطالبہ کرتے ہیں وہ اگر آ گیا ہمارے پاس آ جائے تو ہم مان لیں گے یہ ان کا مطالبہ تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے براہ راست بتایا اور یا کوئی نشانی دلیل آ جائے کما کا کما کہ جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں کما کا کہ اسی طرح کما کال ہاؤ جس یہ لوگ کہتے ہیں کال لگے من قبل ہی کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے جو پچھلے کفار تھے وہ بھی اسی طرح پچھلے کفار جو تھے اپنے انبیاء کو جو ہے اسی طرح باتیں کیا کرتے تھے من کفار الماضی یعنی انبیاء کہ ماضی گزشتہ امتوں کے جو کفار تھے وہ بھی اپنے انبیاء کو اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے جس طرح کہ یہ کر رہے ہیں مثل قولی <coughs> ان کے قول کی طرح ان کی باتوں کی طرح محنت یعنی تعان ہوتے الآیات اور معجزات کا طلب کرنا اور طلب معجزات کی معجزات کا طلب کرنا یعنی اس سے پہلے جو عمر گزری ہے وہ بھی اپنے سے اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے یعنی سرکشی کیا کرتے تھے اور معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے یہ مطالبہ ہو رہی ہے مطالبہ فرمائشی مجھے کا مطالبہ کیا کر رہے ہیں تشابہات قلوبہم تو گویا کہ ان سب کے دل ملے جلے ہے تشابہات قلوبہم ان کے دل ملے جلو ہے ملے جلے ہے کس میں فی الکفر کفر میں والعناد اناد میں فی سلسل النبی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا پیغام ہے کہ آپ نے زیادہ پریشان نہیں ہونا ہے جو اس طرح یہ کر رہے ہیں آپ سے برباد کر رہے ہیں فرمائشی مطالبات مجھے مانگ رہے ہیں تو آپ کو اس بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے اس کے جو آبا اباؤ اجداد یا اس سے پچھلی جو امتیں گزری ہے وہ امتیں بھی اپنے امیا کے اپنے سے اسی طرح الٹے سیدھے اور فرمائشی مطالبات اور مجزے مانگا کرتے تھے تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کی فطرت ان کی سرنویشی ایسی ہے تحقیق ہم نے واضح کیا ہے نشانیوں کو لکھو جو قنون جو یقین کرنے والے ہیں جو یقین کرنے والے ہیں جو بات کا آیات الہی کا یقین رکھتے ہیں اللہ آیات فیؤمنون بہا کہ وہ نشانیا یعلمون یعنی وہ جانتے ہیں اللہ آیات کہ وہ نشانیا ہے فیؤمنون بہا اور اس کو مانتے ہیں اس پر ایمان لے آتے اس پر ایمان لے آتے ہیں تعلق تو اس کے باوجود یعنی جب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہے معجزے بھی ہے اس کے باوجود جو ہے نا یہ سرکشی کر رہے ہیں اور مطالبے کر رہے ہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم سے فرمائشی طلبات کر رہے ہیں معجزات مانگ رہے ہیں تو یہ کہ یعنی، کے باوجود اور معجزات کے باوجود یہ جو ہے نا مزید فرمائشیں کر رہے ہیں مطالبات کر رہے ہیں معجزات مانگ رہے ہیں تو ان کے سرکشی ہے یعنی، معجزات کے باوجود یہ فرمائش کر رہے ہیں تو یہ ان کی سرکشی ہے

جہیم اور جہنم سے ڈراؤ اے پیغمبر بے شک ہم نے تمہیں تم ہم نے تم کو تمہیں تمو تم کو حق دیکھ کر اس طرح بھیجا ہے کہ تم جنت کی خوشخبری دو اور جہنم سے ڈراؤ اللہ یا محمد اے محمد ہم نے آپ کو بھیجا ہے یا محمد اے محمد ہم نے آپ کو بھیجا ہے بالحق بالہدا ہدایت کے ساتھ اے محمد ہم نے آپ کو بھیجا ہے بالحق کے حق یعنی ہدایت کے ساتھ بشیرن من عجاب بلحی بالجنہ خوشخبری سنانے والا خوشخبری دینے والا کس کے لیے مناجا بل جو اس کو قبول کرے تو اس کو جنت کی خوشخبری ہے یعنی جو آپ پر ایمان لائے اور آپ کو اللہ کا نبی مان لے اور قرآن کریم کو اللہ کی کتاب مان لے تو اس کو خوشخبری ہے جنت کی یعنی کہ وہ اس کے بدلے میں جنت جائے گا وہ نذیرن اور ڈرانے والا مل جو جو اس کو قبول نہ کرے بنارے تو اس کو ڈرانا ہے آگ سے تو اس کو ڈرانا ہے آگ سے یعنی جو ایمان لے کے آئے گا اس کو اس کے لیے خوشخبری ہے جنت کی اور جو ایمان نہیں لے کے آئے گا اس کے لیے نذیر یعنی ڈرانا ہے ڈر ہے سے الجہیم اور جہیم والوں سے دوزخ والوں سے جو ہے نا ان کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا تو آپ یعنی سے جہنم کے جہنم کے متعلق یا جہنم میں جو لگ جائیں گے آپ سے ان کے متعلق بات خود نہیں ہوگی سرات و سلام اصحاب الجحیم اور آپ سے دوزخ والوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا آپ سے ان کے متعلق باعث پرس نہیں باعث پرس نہیں کیا جائے گا کہ کفار ایمان کیوں نہیں لائے اللہ لینی دوزخ آئیت کفار ما لهم لم یؤمنو کہ او ایمان کیوں نہیں لائے کہ کفار ایمان کیوں نہیں لائے انما علیک البعا آپ پر تو صرف پیغام پہنچانا ہے آپ صرف پیغام رسان ہو وفی قرآن بجرد تیرہ ایک رات میں جو ہے نا یہ جزم کے ساتھ آیا ہے اور ایک رات میں یعنی یہ جو لا یہاں پہ تو لا تس الو ہے نہیں کا جو سوا ہوا ہے وہاں پہ لا تس ال ہے اس کا کرات بتا رہا ہے کہ ایک رات میں لا تس ال یہاں پہ تو لا تس الو ہے اور ایک رات میں جو ہے لا تس ال جزم کے ساتھ ہے تس ال ناہیا یعنی ناہی کا سوا ہے اب جو اگلی آیت کریمہ ہے پہلے اس کا تدمہ پڑھ لیتے ہیں پھر تشریح بڑھتے ہیں ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم اور جو لوگ اپنے مرضی سے جہنم کا اس اختیار کر چکے ہیں ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى اور یہود و نصارا اور یہود و نصارا تم سے اس وقت اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے حتی تتبع ملتهم جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے قل ان هدى الله والهدى کہہ دو کہ حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے وَإِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اور تمہارے پاس وہی کے ذریعے سے جو علم آ گیا ہے اگر تم نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا نہ کوئی مددگار مالک من اللہ من ولی ولا نصیر تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا نہ کوئی مددگار اب آتے اس کی تشریح کی طرف ولن تزان کل یہود ولا نصارا اور راضی رہی ہوں گے آپ سے یہود اور نہیں لسارا حتی تتبع ملتو یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کا اتباع کرو دینوں میں ان کے دین کا کل آپ کہہ دیجئے ان حد اللہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہدایت الاسلام یعنی اسلام هو الہدا وہی ہدایت ہے وہی ہدایت ہے وما عداہ زلال اور جو اس کے علاوہ ہے وہ گمراہی ہے وَإِنِ تَبَعْتَ لان قسم کے اس میں جو لان ہے یہ قسم کا ہے اور اگر آپ ان کے خواہشات کا اتباع کرو التي يدعونك اليها فرضا یہ تو رسول اللہ علیہ وسلم کے دوست کا ہونا بالکل محال ناممکن اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے لیکن بالفرض والمحال اگر اس طرح ہو جائے تو اس وقت یہ ولی تبات احواہم اور اگر آپ ان کے خواہشات کا اتباع کرو پیروی کرو اللہ تی یدعونک الیہا فرضا کہ جس کی طرف وہ آپ کو دعوت دیتے ہیں بلاتے ہیں یعنی، اگر ہم یہ فرض کر لیں بالفرض والمحال اگر یہ فرض ہم کر لے کہ اس طرح ہو جائے تو بعد الجات من علم آپ کے پاس الوحی من اللہ اللہ کی طرف وہی آنے کے بعد علم آنے کے بعد جو ہے نا آپ ان کی پیروی کرے مالک من اللہ تو نہیں ہوگا آپ کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ سے من ولی بچانے والا ایسے کو جاب کی حفاظت کرے ولا نسین نہ کوئی مدد کرنے والا یمنہ کمی ہو کہ آپ کو اس سے منع کرے کہ آپ کو اس سے مرا خرا

ان میں سے جو بھی تھے یعنی مشکین تھے یہود تھے نسرا تھے ان جب کی بات کیا کرتے تھے تو رسول اللہ علیہ وسلم بہت غور سنا کرتے تھے تو حاصل انسان وہ کوشش کیا کرتے تھے اور ان کی امید بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی امید بھی ہوا یہ ہوتا تھا کہ ان میں سے کوئی رائے راست پر آ جائے گا اور اس کو ہدایت اس کے ہدایت نصیب ہو جائے گا اور وہ مسلمان ہو جائے گا اور جہاں کی وجہ جو نا جنت والا بن جائے گا تو اس طرح کیا کر رہے اللہ تعالیٰ جو رسول وسلم بھی کر رہا ہے اور کہ آپ کو جو ہے نا ان کے بارے میں زیادہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور یہ جو جب تک آپ ان کے یہود اور نصارہ کے ملت مذہب ان کے دین کا آپ فائدے نہ ہو جائے تو اس وقت تک جو ہے آپ سے خوشی ہوگا جو ہے آپ ان کا جیسی جو ہے ان کی بات مان لو جیسی ہو ان کا ساتھ جو ہے نا جو ان کی باتیں ہو غور سن ہو یا اگرچہ آپ کو امید ہوگی لیکن یہ اس وقت تک آپ سے جو ہے راضی نہیں ہوں گے جب تک جو ہے نا آپ اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے پاس نہ چلے جاؤ یا ان کے دین کو اختیار نہ کرو ان کے مذہب کو اشتہار نہ کرو تو اس وقت تک آپ کے کے ساتھ ساتھ ان جو بھی نرمی کرو جو بھی جس بھی طریقے سے آپ ان کے ساتھ ان کو لانے کی کوشش کرو تو اس سے یہ راضی نہیں ہوتے بلکہ یہ اس وقت راضی ہوں گے کہ آپ اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے دین کو اختیار کرو تو اس میں رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے نا تسلیہ ہے کہ آپ ان کے بارے میں ذرا فکر مند نہیں ہونا تو رسول اللہ علیہ وسلم تو ان کی جب کوئی بات مانا کرتے تھے یا غور سے سنا کرتے تھے اس امید سے کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کو ہدایت مل جائے اور اسلام کا مبارک دین قبول کر لیں الٹا پھر اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ آپ کو جو ہے نا اپنی طرف مائل کر دیا تو رسول اللہ وسلم کو تو ان کی فکر تھی اور وہ جو ہے نا رسول اللہ وسلم کی بات سننے کے بجائے یا ان پر عمل کرنے کے بجائے یا سوچ فکر کرنے کے بجائے اگر ان کو معلوم تھا پھر بھی جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا کا پیغام ہے تسلی ہے کہ آپ جو ہے نا ان کے بارے میں زیادہ فکر مند نہ ہونا اب اگلی آئے کریم ہے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اللہ جی نا آتے ہم الکتاب یسلون حق کا تلاوت ہی اولا کے بھی ہی اور میسر بھی ہو اولا کے ہم الخاطر اللہ جین آتے ہم الکتاب جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یتمون حق کا تلاوت جب کہ تلاوت کس طرح کرتے ہو جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے بھی تو وہ لوگ ہی در اس پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ لوگ ہی در اس پر ایمان رکھتے ہیں مخاطر اور جو ان کا انکار کرتے ہو تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں تو اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں میں اگرچہ سرکش لوگوں کی بھی بہت بڑی تعداد تھی جو رسول اللہ علیہ وسلم کو اضائی بھی پہنچایا کرتے تھے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہیں مانا کرتے تھے ان کے حکام کو بھی نظر انداز کیا کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان میں بعض ایسے لوگ بھی تھے بنی اسرائیل ہی میں جو جن کو تورات اور انجل کے علم تھا اور رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نشانیاں تھی جو صفات بیان کی گئی تھی ان کے بارے میں اس طرح کے تجربے میں جو ہے نا بین اسرائیل میں سے ان بعض کا تذکرہ ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے جو انہوں نے جو سے جو بعض لوگ ہیں جو ایمان بھی لے کے آئے ہیں اور آپ کی ہر بات کو بھی مانتے ہیں اور آپ کی ہر بات کو بھی مانتے ہیں تو گویا ان کے ایک قسم کی تعریف کی گئی ہے ان لوگوں کی ایک قسم کی تعریف کی گئی ہے کہ انہوں نے بغیر جد درمی اور اعنات کے آپ کے آپ کی بات کو آپ کی دعوت کو مان لیا اور قبول کر لیا تو اس میں یہ بھی ایک تو یہ بات بتائی گئی ان کی تعریف کی گئی دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ جو آسمانی کتب ہے ان کی تلاوت کا حق اور ان کا حق یہ ہے کہ بندہ اس پر تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس پر خود عمل بھی کرے عمل ہوگا تو پھر اس پر اس کا حاضر ہوگا ثواب ہوگا یا اس کے بارے میں جو خوشخبریاں ہے اس کا مستحق ہو ہوگا صرف پڑھ لینے سے یا اپنے پاس رکھ لینے سے جو ہے نا کچھ نہیں ہوتا بلکہ اسی کتاب پر عمل کر لینے سے اپنی زندگی کو اسی مطابق کرنے سے جو ہے نا وہ ثواب کا سبرے کا مستحق ہوگا جنت کا مستحق ہوگا تو اس آیت کریمہ میں جو ہے نا ان اسرائیل میں سے ان بعض لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو مخلص تھے جو اچھے تھے جو نیک تھے جو مسلمان ہو گئے تھے اور ایمان لے کے آئے تھے ان کا تذکرہ ہے اب آتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف الذين اتيناهم الكتاب الذين منا او لوگ الذين او لوگ اتيناهم الكتاب جن کو ہم نے کتاب دی ہے کہنا یہ مقصد ہے یتلون حق تلاوت ہی وہ تلاوت کرتے ہیں جس طرح کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے یقرؤون کما انذرا یعنی وہ تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں جس طرح کہ وہ نازل کیا گیا ہے والجملہ فحال وحق النظر المنظر کہ یہ جو جملہ ہے یہ یعنی ترکیب میں حال بن رہا ہے اور حق حق جس کا منصوب ہونے کا کیا ہے کہ یہ منصور ہے مزدور ہونے کی بنا پر خبر اس کا خبر کیا ہے اولائے کا یؤمنون یہ اس کا خبر ہے اولائے کا وہی لوگ یؤمنون بھی اس پر ایمان لاتے ہیں تو کہہ رہا ہے یہ نزلت کی جماعت قدموا من الحبشہ و اسلموا یہ ایک جماعت کے بارے میں یہ آیت تقریباً نازل ہوئی جو حبشت سے آئے تھے اور انہوں نے ایمان لایا اور میں یکفر بھی اور جو اس کا انکار کرتا ہے ای بالکتاب المعطا یعنی ان کے پاس لائی گئی لائی ہوئی کتاب پر اس کا انکار کرتا ہے نہیں مانتا اظہار رفا ہو کہ اس میں تحریف کرتا ہے اولئک هم الخاسرون تو وہی لوگ یہ خسارے پانے والے نقصان اٹھانے والے لمسیر من النار الموبدہ علیہم کیوں اس وجہ سے کہ ہمیشہ کے دوزخ ہمیشہ کا جہنم ان کا ٹھکانا ہوگا ان کے اس انکار کی وجہ سے جہنم اس کا ابدی ہمیشہ ٹھکانا ہوگا دوسری بات سمجھ میں نہیں ہو یہاں تک پوچھ سکتی ہوں تو اگر زندگی بچ رہی انشاء اللہ العزیز کل پرسو بھی ترسو کل اور پرسو تو چھٹی ہو ترسو انشاء اللہ اگلا جو ایسی کریمہ ہے چلا پڑے گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ دعاؤں کی درخواست اللہ شبہ کرنے کے قدرت فرمائے